ہیرا لال کا بھوت ادے پرکاش ہندی سے ترجمہ یاقوب خابر ہیرا لال کی کتھا گاؤں رامپور کے گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے رات ہوتی ہے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے کانسی پیتل کے برتن دھو کر کونے میں سمیٹ دیے جاتے ہیں اور چیتھڑوں کمبلوں دھسوں میں گھس کر جب لوگ اپنی گرم سانسوں کی آنچ میں ٹھنڈ سے لڑتے ہیں تو اکثر ہیرا لال کا ذکر آ جاتا ہے ہیرا لال اسی گاؤں میں پیدا ہوا کہتے ہیں جس دن اس کا جنم ہوا اسی دن رات میں زلزلہ آیا تھا اور سانپ کے کاٹنے سے رام جی پٹیل کا بانکا بھتیجا مر گیا تھا رات بھر ایک گھگھو اس رات منڈیروں پر روتا رہا بڑی پرسرار بھوت ہی اور ڈراؤنی رات تھی وہ ہیرا لال کو جنم دیتے ہی آٹھ گھنٹے بعد اس کی ماں زیادہ خون نکلنے سے مر گئی گاؤں میں دو دو لاشیں پڑی تھیں اور ہیرا لال کلکاریاں مار رہا تھا بیلا کی ماں کا کہنا ہے ہیرا ذرا بھی نہیں رویا ایک بوند آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں ڈھلکا وہ کلک رہا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں ہوا میں اچھال رہا تھا سب سے منحوس بات یہ ہے کہ اس کے منہ میں بتیسیوں دانت تھے اور سر میں گھنے گھنگریالے کالے بال بغل میں ماں کی لاش پڑی تھی باپ سدھنا کھٹیا کی پارٹی پر ماتھا پٹک پٹک کر رو رہا تھا اور ہروا کلک کلک کر ہنس رہا تھا بیلا کی ماں کو دیا آئی کیسے برے بھاگ لے کر پیدا ہوا ہے ہروا آتے ہی انات ہو گیا اس کی ماں کو تو مرنا ہی تھا اس کے بدن میں بچا ہی کیا تھا کھانسی کے ساتھ خون کے قطرے آتے تھے گٹھیا دھر لیتا تھا کب تک گھسٹتی ہروا نے اپنے جنم کے ساتھ ہی اس کا ادار کر دیا اب خود بھگتے گا کبھی مانڈ پیے گا کبھی بکری کا چھٹان پر دودھ بیلا کی ماں کے من میں بڑی ممتا جاگی اس نے ہیرا لال کو اٹھا کر گود میں رکھا کہ تبھی ہیرا لال نے کلکلانا بند کر دیا اور گہری آنکھوں سے اس کی اور دیکھا ابھی تک اسے دھویا پونچھا نہیں گیا تھا پورے جسم میں خون اور گندگی لتھڑی ہوئی تھی ابھی ابھی کچھ پل پہلے تک وہ ایک زندہ عورت کے پیٹ میں تھا اور اب وہ عورت مر چکی تھی بیلا کی ماں کو لگا کہ ہیرا لال نے جس نظر سے اسے دیکھا ہے وہ اس کے کلیجے کو چھیدتی ہوئی اندر تک اتر گئی ہے اس نظر میں بچے جیسا کچھ نہیں تھا اسے لگا کہ اس کے سارے پاپوں کو ہوئی وہ جلتی ہوئی آنکھ اس کے اندر اندھیرے میں دیے کی طرح جلنے لگی ہے اسے ڈر لگا پسینہ چھوٹ گیا اس نے پھر کبھی ہیرا لال کو گود میں نہیں اٹھایا ہیرا لال کا پورا بچپن دھول مٹی میں بیتا پانچ سال کا تھا تبھی سے بکریاں چرانی پڑیں اور جنگل سے لکڑیاں اڑا کر لانی پڑیں باپ سدھنہ ٹھاکر کے گھر سے کبھی کبھی ٹھرا پی کر آتا تھا اور کھانا مانگتا تھا سات سال کا ہیرا لال کھانا پکانا بھی سیکھ گیا تھا سدھنا کے ہاتھ پیر تو سینک جیسے تھے لیکن پیٹ میں بھسم کنڈ تھا بھوت پریتوں کی طرح کھاتا تھا کھانا کم پڑتا تو وہ ہیرا لال کو پیٹ کر پیٹ بھرتا لوگوں نے اس بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ ہیرا لال نے بولنا چھوڑ دیا ہے اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ اسے کھیلتے تو ویسے بھی کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ لگاتار کام ہی کرتا رہا بکریوں کے سوبھاؤ اور بیماریوں کے بارے میں اسے اتنی گہری اور باریک جانکاری ہو گئی تھی کہ گاؤں میں جب کوئی بکری بیمار ہوتی تو ہیرا لال ہی کو بلایا جاتا وہ انہیں چھوتا غور سے دیکھتا اور پھر پاس کے جنگل سے کچھ پتیاں توڑ لاتا لیکن وہ بولتا نہیں تھا ہنستا بھی نہیں تھا صرف ایک واقعہ ایسا ہے جس میں اس کے ہنسنے کا ذکر ہے ہوا یہ تھا کہ گاؤں کے ایک بڑے کسان ملخان چودھری کی دو بھینسیں سے بیمار پڑیں دونوں دو دھاڑو تھیں ملخان کی اچھی خاصی جائیداد تھی ایک ٹریکٹر تھا سچائی کے لیے ڈیزل پمپ تھا آٹھ بند ہوا مزدور تھے جو دن رات اس کے یہاں کام کرتے تھے گاؤں میں جب کبھی بھی کسی غریب کی زمین بکتی تو خریدنے والے ملخان ہی ہوتے بھینسیں بیمار پڑی تو ہیرا لال کو بلایا گیا اس نے انہیں دیکھا چھوا گردن اور پٹھوں پر ہاتھ پھیرا پھر چلا گیا شام کو چار بجے اس نے صرف چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ان بھینسوں کو کھلائیں سویرے دونوں بھینسیں ہاتھی کی طرح پھولی ہوئی ملی ان کی لاشیں چوگنی ہو گئی تھیں سویرے جب گاؤں کے موچی دھنک لال نے ہیرا لال کو بتلایا کہ ملخان کی بھینسیں مر گئی ہیں اور اسے کھال اتارنے کے لیے بلایا گیا ہے تو اس کا کہنا ہے ہیرا لال ہنسا بڑی زور سے ٹھٹا لگا کر دھنک لال نے یہ بات لوگوں کو بہت بعد میں بتائی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے اسی دن بتا دیا تو ملکھان ہیرا لال کو شک شبے میں پکڑوا دیں گے ہیرا لال جیسے بے سہارا لڑکے پر دھنک لال کو بڑی دیا آتی تھی سو وہ چپ ہی رہا تو ہیرا لال چپ رہتا تھا کہتے ہیں کبھی کبھی جنگل میں بکریاں چراتے وقت وہ گاتا تھا لیکن ان گیتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا جیسے یہی ایک گیت سمدھنیا رے تیرے لہنگے میں گڑبڑ گھٹالا ہیرا لال کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی تب اسے ٹھاکر ہرپال سنگھ کی حویلی میں کام کے لیے لگا دیا گیا اسی سال اس کی شادی پونڈی گاؤں کے پھول چند گوالے کی لڑکی پھولیا کے ساتھ ہوئی جو شروع ہی سے کچھ فیشن والی تھی گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ہروا جیسے گھننے اور چپونگ آدمی کے پاس وہ ٹکے گی نہیں کئی کئی بھتار کرے گی اور کچھ دنوں میں گھر کے برتن بھانڈے لے کر چمپت ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہ رہی ہر واقع ہی ساتھ اسی سال باپ سدھنا بیمار پڑا بیماری میں بھی چار دن تک وہ ہرپال سنگھ کے کھیت کی نرائی میں جاتا رہا پانچویں دن صبح ہی اسے زور کا بخار چڑھایا تھا ٹھاکر کا جکیڑے دار للہ پنڈت صبح کام کے لیے اسے بلانے آیا تو وہ آنگن میں انگوچھے سے منہ ڈھانپ کر پڑا ہوا تھا للہ پنڈت نے کہا سالہ جانگر چور دگ بیماری کا بہانہ کر کے ایش کر رہا ہے اور اپنی جوان بہو سے آنکھیں لڑا رہا ہے سدن نہ ویسے ہی پڑا رہا نہ ہلا نہ جلا للہ پنڈت نے گالی بکی اور ڈنڈے سے اسے کوچا تو بھی وہ ویسے ہی کاٹ کے لٹ کی طرح پڑا رہا ہروا کی دلہن منہ ڈھانپ کر آئی اور بولی رہنے دو پنڈت جی بڑا تیز بخار چڑھا انہیں تو للہ پنڈت نے کہا ٹھاکر کا کھیت کون نرائے گا سسری چل تو ہی چل اس کی جگہ کل جب آج کے لیے سیر بھر کھوائی مانگ لایا تھا تب اس نے نہیں سوچا کہ آج اس کا جانگر نہیں چلے گا ہیرا لال کی بیوی پھلیا تیار ہو کر اپنے سسر کی جگہ ٹھاکر کے کھیت کی نرائی میں چلی گئی اور سدنا اسی طرح انگوچھے میں منہ ڈھانپے آنگن کی دھوپ میں پڑا رہا دوپہر کو بکریاں چرا کر ہیرا لال لوٹا اور اپنی دھن میں روٹی کھانے بڑھا جا رہا تھا تو آنگن میں لیٹے سدنا سے ٹکرا کر گر پڑا اس نے دیکھا اس کا باپ مر چکا ہے اسی رات سدھنا کو جلا دیا گیا کاؤں کی رسم کے مطابق ٹھاکر ہرپال سنگھ پنڈت اور ملکھان چودھری جیسے کچھ بڑے گھروں کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں چولہا نہیں چلا ہیرا لال رویا دھویا نہیں اسی طرح چپ رہا لوگوں نے اسے کبھی پھلیا سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا نہ کوئی ہنسی ٹھٹولی نہ جھگڑا نہ مار پیٹ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہیرا لال کا دماغ بڑا نہیں ہوا ہے اور وہ بھوندو ہے کچھ کہتے تھے کہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اندر ہی اندر ساری بات پی جاتا ہے ہرپال سنگھ کے گھر میں ہیرا لال کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا لکڑی چیرنا گھر کی جھاڑو بھارو لپائی پتائی کرنا کنویں سے پانی کھینچ کر گھر بھر کے ڈیڑھ درجن لوگوں کو نہلانا سبزی کاٹنا بچھونا بستر لگانا گائے بھینسوں کو سانی بھوسا دینا اپلے پاتھنا کپڑے دھونا برتن ماننا ٹھاکر ہر پال سنگھ کی روز رات دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک لہسن کی چھونک والے سرسوں کے تیل سے مالش کرنا پھر رات کو برتن دھونا بازار سے سودا سلف لانا اور پھر تمام چھوٹے بڑے کام پانی دے جانا حکا سلگانا بچوں کو ٹٹی کرانا کسی کو دوڑ کر بلا لانا وغیرہ وغیرہ لیکن ہیرا لال صرف سنتا تھا بولتا نہیں تھا کبھی کبھی رات میں اسے ایک آدھ گھنٹے کی مہلت ملتی تو سرلا بیبی کے کمرے میں ٹرانزسٹر کے سامنے گھپا بن کر بیٹھ جاتا اور گانے سنتا رہتا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا دماغ آخر سوچتا کیا ہے ویسے سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت بچتا بھی نہیں تھا ساری حویلی میں وہ صبح سے چکر گھنی کی طرح گھومتا باہر بیٹھک میں پان تمباکو چائے لے کر کھڑا ہوا ہیرا لال کنویں سے بالٹی کھینچ کر ڈھوتا ہیرا لال آنگن میں بیٹھ کر سبزی کاٹتا ہیرا لال وملا مالکن کے چھوٹے بابو کو کندھے پر بٹھا کر ادھر ادھر دوڑاتا ہیرا لال وہ ایک ہی وقت میں سارے گھر میں موجود رہتا سرلا بیبی سویٹر بنتے بنتے دھیرے سے بولتی ہیرا لال پانی اور ذرا دیر میں ہیرا لال لوٹا گلاس لے کر کھڑا ملتا چھوٹے بابو پن پناتے چھچھی آئی اور ہیرا لال انہیں اٹھا لیتا بیٹھک میں ٹھاکر ہر پال سنگھ پان کا ڈبہ کھولتے لانگ نہیں ہے ہیرا لال لانگ لے کر کھڑا ملتا وہ جہاں کہاں بھی ظاہر ہو سکتا تھا پوری حویلی میں اس کی سانسیں گونجتی ہر جگہ اس کے پیروں کی آہٹ ہوتی ہر اندھیرے کونے میں اس کی اود بلاؤ کسی آنکھیں جلتی رہتی ایسے ہر جگہ موجود ہیرا لال نے وہ واقعہ نہ دیکھا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا واقعہ یہ تھا کہ ٹھاکر صاحب کی حویلی سے پچیس گز ہٹ کر چار کمروں اور دالان کی ایک رہائش بنی ہوئی تھی آنے والے مہمان اور دور کے رشتے دار وہیں ٹھہرتے تھے اس عمارت کے سب سے کنارے والے کمرے میں گاؤں کا پٹواری رہنے لگا تھا نام تھا کلبھوشن تیواری بارہ سال سے وہ پٹوار گیری کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ آنے والے بھادوں میں قانون کو بن جاؤں گا عمر یہی کوئی پینتیس چھتیس سال کنپٹی کے بال پکنے لگے تھے ماتھا سر کے اوپر کی طرف بڑھنے لگا تھا دانت چونے کتھے سے رچ گئے تھے ہر وقت تمباکو کھاتا رہتا تھا اور رات کو ٹھاکر صاحب کے ساتھ بیٹھک میں شراب پیتا تھا پٹواری کلبھوشن سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے اس کا حلقہ کافی بڑا تھا بیس گاؤں اس کے حلقے میں آتے تھے گھوس لیتا تھا ہیرا لال کے باپ سدنا کے پٹے میں ڈیڑھ ایکڑ زمین تھی لیکن تین سال پہلے اس کی موت کے بعد ہی پٹواری نے اس زمین کا قبضہ ہرپال سنگھ کے نام لکھ دیا تھا اور ٹھاکر ہرپال سنگھ نے ہیرا لال سے کہہ دیا تھا کہ وہ زمین اس کا باپ پہلے ہی انہیں بیچ گیا تھا اب ہیرا لال کے پاس کچھ نہیں بچا تھا اس کا کھپریل کا گھر بھی قانونی طور پر ہرپال سنگھ کی ہی زمین میں تھا تو واقعہ یہ تھا کہ اس دن ہیرا لال شام کو ہی ٹھاکر صاحب کے گھر کا سودا سامان لینے بازار چلا گیا تھا دوپہر کے برتن جھوٹے پڑے تھے اس لیے انہیں مانجھنے اور باقی کام نمٹانے پھلیا وہاں آئی ہوئی تھی شام سات بجے ہوں گے کہ ٹھاکر صاحب نے پھلیا کو آواز دے کر بلایا اور اسے کاغذ بھی کھاتا دے کر کہا کہ اسے وہ پٹواری کو دے آئے شاید ٹھاکر اور پٹواری میں پہلے ہی بات چیت ہو چکی تھی پھلیا کمرے میں پہنچی تو پٹواری نے اسے پکڑ لیا سانکل اندر سے چڑھا لی ریڈیو کی آواز خوب اونچی کر دی اور اس طرح ہیرا لال کی جائیداد کا آخری کونا اس کی عورت کی آبرو بھی جاتی رہی آدھے گھنٹے بعد ٹھاکر ہر پال سنگھ بھی اس کمرے میں آ گئے اور پھلیا پٹواری کے پلنگ پر سسکتی رہی بعد میں پھلیا کو دونوں نے پانچ پانچ روپے دیے ہیرا لال سامان لے کر لوٹ آیا تھا وہ مسلسل چپ تھا تھک گیا تھا رات میں ٹھاکر کی ڈیڑھ گھنٹے تک مالش کرنے کے بعد گیارہ بجے وہ گھر لوٹا تو پھلیا جگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی ایرا لال نے خود ہی اپنا بچھونا بچھایا اور سو گیا رات دو بجے وہ پھر اٹھا پھلیا اب بھی رو رہی تھی ہیرا لال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کوئی بات نہیں چپ چاپ سو جا اپن دس روپے کی چادر خرید لائیں گے پھلیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اسے پتا کیسے چل گیا دس روپے کا اور اس ساری بات کا لیکن ہیرا لال کی آواز میں اتنا ٹھنڈا پن اور مرہم جیسی تاثیر تھی کہ پھلیا کا سارا دکھ اور غصہ چھن سے بجھ گیا اس کے بھیگے پپوٹے دھیرے دھیرے سوکھنے لگے اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی پھلیا کو تسلی یہ ہوئی کہ یہ پتھر کا انسان بولتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہے اس کے بعد پھلیا کو اکثر ہی دوسری تیسری رات پٹواری کے ساتھ سونا پڑتا کبھی کبھی تو ہیرا لال حویلی ہی میں کام کر رہا ہوتا لکڑیاں چیر رہا ہوتا یا بھینسوں کو سانی بھوسا دے رہا ہوتا اور ادھر پٹواری کے کمرے میں پھلیاں ہوتی ہیرا لال آدھی رات کے بعد لوٹتا اور سو جاتا ایک ایسی چپ اس نے ساتھ رکھی تھی جس کے بھیتر کیا تھا اسے جاننے کی کوشش پھلیا ہی نہیں کسی کے بھی دماغ کی نسوں کو جھنجھنا سکتی تھی گاؤں کا ہر آدمی اس بات کو جانتا تھا کہ ہیرا لال کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے زمین جائیداد زندگی پسینے سے لے کر عورت کی عزت تک ہیرا لال کے گال پچکے ہوتے گلے کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی بال دھول اور پسینے میں لتھڑے بکھرے ہوتے آنکھیں سو نہ پانے سے لال اور پھٹی ہوئی ہوتی لگتا ابھی ان سے لہو نکلنے لگے گا ہیرا لال اور زیادہ کام کرنے لگا اپنے آپ کو وہ ایک پل کے لیے بھی خالی نہ چھوڑتا کوئی کام نہ رہتا تو دوسری تیسری بار ساری حویلی میں جھاڑو لگانے لگتا یا گٹھ کے گٹ لکڑیاں چیرنے لگتا یا گھر کے پچھواڑے کے بخچے کو کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر پانی سے لبالب کر دیتا سرلا بیبی وملا مالکن ٹھکرائن بوڑھی ماں جی سب اس کی تعریف کرتے پھلیا کا کلیجا منہ کو آ جاتا ہیرا لال ایک بے چین جن کی طرح تھا ایک رات پھلیا کی آنکھ دو ڈھائی بجے کھل گئی اس نے دیکھا کہ ہیرا لال اکڑوں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے منہ کو زور زور سے چلا رہا ہے کلیا نے پہلے سوچا کہ شاید وہ کچھ کھا رہا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ منہ میں کچھ نہیں ہے ہیرا لال کا چہرہ کچھ چبانے کے لیے لگائی گئی طاقت کی وجہ سے کھنچ جاتا تھا وہ آنکھوں کو اوپر چڑھا کر زور کی سانس چھوڑتا تھا پھنکار کی طرح اور پھر اس نامعلوم چیز کو چبانے لگتا تھا بیچ بیچ میں دانت کٹ کٹانے کی آواز آتی تھی پھلیا ڈر گئی لگتا ہے ہیرا لال سنک گیا کہیں اکیلے میں من میں کوئی ایسی ویسی بات پیدا ہو جائے اور وہ پھلیا کا ٹیٹوا ہی دبا دے یا کلاڑے سے کاٹ ڈالے کیا بھروسہ پھلیا نے ڈر کے مارے اپنی سانس روک لی تبھی اس نے سنا کہ ہیرا لال کے گلے سے ایک بھیانک ڈراؤنی غراہٹ نکل رہی ہے پتہ نہیں کہیں ابھی یہ جن پریت نہ بن جائے لیکن وہ غراہٹ نہیں تھی پھلیاں دہل گئی ہیرا لال رو رہا تھا اس کا پورا جسم سکڑتا پھر پھیلتا اور ہچکیوں کے ساتھ اس کی گٹھی ہوئی رلائی باہر پھوٹ پڑتی یہ ایسا غم انگیز اور دردناک رونا تھا جس میں چہرہ ہی نہیں ہیرا لال کا سموچا بدن اس کے پھیپڑے اور روح تک شامل تھی پھلیا اٹھی اس کا پورا بدن دکھ میں پگھل رہا تھا اس نے ہیرا لال کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا چپ اور پرسکون اٹھ کر پیشاب کرنے باہر گیا اور پھر سو گیا ہیرا لال نے اپنے کام کے گھنٹے اور بڑھا دیے اب وہ پٹواری کے کمرے کی بھی پوری صفائی کرتا اسے تمباکو پان لا کر دیتا گیارہ بجے رات وہ ٹھاکر ہرپال سنگھ کی مالش کرتا اس کے بعد وہ وہاں سے تیل کا کپا لے کر پٹواری کلبھوشن تیواری کے پاس آ جاتا اور پھر اس کی مالش کرتا کچھ ہی دیر پہلے پٹواری کے پاس سے پھلیا اٹھ کر گئی ہوتی پٹواری کے بدن میں ابھی تک پھلیا کے پسینے کی مہک ہوتی اسی بدن کو لسن کی چھونک والے سرسوں کے تیل سے ہیرا لال سہلاتا چمکاتا پٹواری کے بدن کے ایک ایک جوڑ کو چٹکا رہتی بیچ بیچ میں وہ کوئی نامعلوم چیز چبانے لگتا لیکن وہ مالش میں لگا رہتا اب وہ مشکل سے دو گھنٹے سوتا تھا شاید اتنا بھی نہیں کیونکہ ایک بار اور رات میں جب پھلیا کی آنکھ کھلی تو ہیرا لال اپنے بستر میں نہیں تھا پھلیا نے اٹھ کر باہر دیکھا تو پوس ماہ کے اس بھیانک جاڑے میں ننگے بدن ہیرا لال ایک پیڑ کی طرح آنگن میں کھڑا تھا اور اس کے بدن پر پالے کی سفید پرت جم گئی تھی پھلیا چیخ پڑی اس کی چیخ سے وہ چونکا اور ایک پتھر کی مورتی کی طرح چلتا ہوا آیا اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا ٹھاکر صاحب کے گھر مہمان آئے ان کے پتا کی برسی تھی چالیس پچاس آدمی ٹھسا ٹھس حویلی میں بھر گئے دس دن تک ان لوگوں کو رکنا تھا ہیرا لال مشین بن گیا کام ہی کام پانی ہی پانی برتن ہی برتن لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیرا لال ہر جگہ ظاہر ہوتا پھر غائب ہو جاتا ہوا سے چیزیں پیدا کر دیتا الہ آباد والے ٹھاکر صاحب کے ساڑو کہتے ارے او ہروا ایک گلاس پانی اور ہیرا لال پانی پیدا کر دیتا منجلی ٹھکرائن کہتی ہروا ایندھن نہیں ہے اور پلک جھپکتے آنگن میں آٹھ دس من لکڑیوں کا ڈھیر دکھائی دیتا ستر آدمی نہاتے ستر آدمیوں کے کپڑے دھلتے ستر آدمیوں کا کھانا ہوتا ستر آدمیوں کے برتن دھلتے چوتھے پانچویں دن مہمانوں کے بیچ یہ بات پھیلی کہ ہیرا لال سارا کام جاگتے ہوئے نہیں نیند میں کرتا ہے رات میں سرلا بیبی نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے مٹکے تک پہنچا وہاں سے لوٹے میں پانی لیا اور مہمانوں کو دے کر چلا گیا یقیناً وہ سو رہا تھا کیونکہ اس کی ناک بج رہی تھی پتہ لگانے کے لیے منجلی ٹھکرائن ایک بار کواڑ کے پیچھے چھپ گئیں ہیرا لال پان کی تشتری لے کر بیٹھک سے لوٹ رہا تھا وہاں پر ٹھاکر صاحب جی پٹواری اور کچھ بزرگ مہمانوں کے بیچ چوپڑ جمی ہوئی تھی ہیرا لال جب کواڑ کی بغل سے گزرا تو ٹھکرائن نے پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا ہیرا لال چاک گیا اور اس کے ہاتھ سے تشتری چھوٹ کر گر گئی ہیرا لال سوکھی لکڑی کا ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ رہ گیا تھا عمر اس کی چھتیس سال تھی جبکہ اس کو دیکھ کر لگتا کہ وہ کوئی سو سال کی زندگی جی چکا ہے مہمانوں میں کچھ نکچڑے چھچورے جوان رئیس زادے بھی تھے پھلیا کے ساتھ کیا کیا ان دنوں ہوا یہ پورا گاؤں جانتا ہے ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ پھلیا کا پیٹ بڑھنے لگا اور اس کے دن چڑھائے کافی دنوں مہینوں بعد جب پھلیا کا ساتواں مہینہ چل رہا تھا ہیرا لال رات میں ٹھاکر اور پٹواری کی مالش کر کے ایک بجے رات گھر لوٹ رہا تھا کہ پتا نہیں کہاں سے اندھیرے میں دوڑتا ہوا ایک پاگل کتا آیا اور اس نے ہیرا لال کے ٹخنے میں اپنے دانت دھسا دیے ہیرا لال چیخا اس کی چیخ گاؤں کو پار کرتی ہوئی اس کے گھر تک پہنچی اور پھلیا اندر سے دہل اٹھی ہیرا لال کو وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی پھلیا ان دنوں ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی اور پٹواری کی راتیں سونی گزر رہی تھیں ذرا دیر بعد ہی کراتا ہوا ہیرا لال پہنچا دایاں گھٹنا نیچے تک خون سے سنا ہوا تھا کتے نے ایک بار نہیں کئی بار کاٹا تھا آج کل پھلیا کھانا نہیں بنا پاتی تھی اس لیے ہیرا لال کھانا ٹھاکر ہی کے ہاں سے لے کر لوٹ رہا تھا ہیرا لال کے دونوں ہاتھ کھانے کے برتن میں پھنسے ہوئے تھے اس لیے اس نے کتے کو ہٹانے کے لیے اپنی ٹانگوں کا استعمال کیا ہوگا اور اس کی اس کوشش میں اس نے جتنی بھی بار کتے کو لات سے مارا اتنی ہی بار کتے نے اسے کاٹا تھا ہیرا لال نے پانی سے اپنے پیروں کا خون دھویا باہر گیا جہاں جہاں کتے نے کاٹا تھا وہاں وہاں مٹی لگائی اور کھانا کھا کر سو گیا ساتویں دن سے ہیرا لال کے بدن پر سوجن آنے لگی چہرہ ہاتھ پیر پھولنے لگے جسم میں کپ کپی ہوتی اور منہ سے رال بہنے لگتی یہ پہلا دن تھا جب ہیرا لال ٹھاکر کی حویلی میں کام کرنے نہیں گیا وہاں سے اسے کوئی دیکھنے تو آیا نہیں لیکن بوڑھی ہو چکی بیلا کی ماں نے حویلی سے خبر دی کہ سرلا بیبی اور منجلی ٹھکرائن کا کہنا ہے کہ ہیرا لال کو ہیلا حوالہ نہیں کرنا چاہیے اور شہر جا کر کتے والا انجیکشن لگوا لینا چاہیے ورنہ پاگل کتے کے کاٹے سے بچنا مشکل ہے ہیرا لال چپ ہی رہا بیلا کی ماں اپنے گھر سے کھانا لے کر آئی اس دن پھلیا کی بھی طبیعت بہت خراب تھی وہ چل پھر نہیں پا رہی تھی اور اس کے پیروں میں بھی سوجن آ گئی تھی بیلا کی ماں ٹھاکر کو کوس گئی کہ ہیرا لال میں جب تک دم رہا اس نے حویلی کا کام جن جناتوں کی طرح کیا اب بیمار ہے تو کوئی دیکھنے تک کو نہیں آیا منہ پٹواری بھی نہیں پھرا کہ پھلیا کے پیٹ میں اس کا کیڑا کیسے پل رہا ہے دیکھ جائے بڑے گھروں کا بڑپن گھٹتا ہے ہیرا لال کو دیکھنے میں برے کرم کرتے نہیں گھٹتا ہیرا لال کو رات میں بہت تیز بخار چڑھا پورا بدن سوکھی گھاس کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا آنکھ پھٹی جا رہی تھی اور منہ سے رال بہ رہی تھی پھلیا کسی طرح اٹھ کر گئی تلسی کی پتیوں کو نچوڑ کر اس کو پلایا تو بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا آدھی رات سے اوپر ہی ہو گیا تھا ڈیڑھ بجا ہوگا پہروا ٹنگ گیا تھا دو بار پھلیا کئی بار نیند کی تیز آندھی میں اڑ چکی تھی تبھی اس نے ہوں ہوں کی آواز سنی بڑی دردناک ڈراؤنی اتھا پیڑا اذیت میں ڈوبی آواز یہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی کسی آدمی کے حلق سے ایسی آواز پھوٹ ہی نہیں سکتی یہ آواز اس کی جھونپڑی سے اٹھ کر رات کے اندھیرے میں سارے گاؤں کے اوپر بھٹکتی رہی جن لوگوں نے سنا انہوں نے ڈر کے مارے اپنے کواڑ بند کر لیے ایک گھگو رونے لگا جنگل میں سیاروں نے بولنا شروع کر دیا ہیرا لال کا جسم بالکل ساکت پڑا تھا اور اس کے گلے سے یہ آواز نکل رہی تھی ہیرا لال بھونک رہا تھا پاگل کتے کی طرح بھونک بھی نہیں رہا تھا بھونکنے اور رونے کے بیچ کی یہ ڈراؤنی آواز تھی پھلیاں رونے لگی زور زور سے اسے خود تیز بخار تھا ایک جانور اور ایک عورت کی دردناک آوازیں اس رات سارے گاؤں میں گونجتی رہیں پٹواری ٹھاکر ملکان پنڈت جی مجھل ٹھکرائن سبھی نے سنا اور انہوں نے اپنی رضائی سر تک کھینچ لی دھنک لال پرمیسرا سمبھارو کودو رام چرن دوسیا بیلا سب کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں کوئی سو نہیں پا رہا تھا ڈر اور تکلیف میں پورا گاؤں سکتے میں تھا جیسے رات کے اندھیرے میں پورا گاؤں پتھرا گیا ہو اگلی صبح ہیرا لال بڑی مشکل سے اپنی لگاتار بہتی رال اور اکڑی ہوئی جیپ کے باوجود یہ سمجھا سکنے میں کامیاب ہوا کہ اسے ٹھاکر کے گھر کا بھروا مرچ اور آم کا اچار کھانا ہے بیلا کی ماں اچار مانگنے حویلی گئی اس نے سرلا بیبی اور منجلی ٹھکرائن کو روتے ہوئے بتلایا کہ مرتے ہوئے آدمی کا سواد جاگ جاتا ہے مرنے سے پہلے آدمی چٹور ہو جاتا ہے لگتا ہے ہر وقت اب بچے گا نہیں منجلی ٹھکرائن اس وقت سروتے سے سپاری کاٹ رہی تھی انہوں نے کہا ہیرا لال کا پاپ نکل رہا ہے سنا ہے ملخان کی بھینسوں کو اس نے زہر پانی کھلا دیا تھا بیلا کی ماں سن رہ گئی اتنا خون پسینہ زمین جائیداد سیوا اور بیوی کی آبرو تک سوکھ لینے کے باوجود اروا کے لیے ممتا کا ایک تنکا تک اس حویلی میں نہیں اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے کہے پاپ ہروا کو نہیں تم سب کو لے ڈوبے گا ظالموں تمہیں نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی بنا توند ہلائے ہیرا لال کی جان کے اوپر تم سب عیش کرتے رہے پٹواری اور ٹھاکر ہر پال کے بدن میں تو کیڑے پڑیں گے کوڑ پھوٹے گا ٹٹی کے راستے مواد نکلے گا اپنے گناہوں کے نرک کنڈ میں ذرا جھانکو ہیرا لال کو خبر تو بھیج دی کہ شہر میں سوئی لگوا لو اور سوئی کے لیے دوائی کے لیے پیسہ تمہارا خسم دے گا ٹھکرائن اور وہ منہ پٹواری پتہ نہیں کون سا زہریلا کیڑا بٹھایا ہے پھلیا کے پیٹ میں کہ اس کا پورا بدن نیلا پڑ رہا ہے بخار ہے اور چہرہ کوہڑے کی طرح پھول گیا ہے لیکن بیلا کی ماں چپ ہی رہی نرئی کے پتے میں ایک بھروا مرچ اور آم کے اچار کی ایک پھانک لے کر وہ ہیرا لال کے یہاں لوٹی مرتے ہوئے ہیرا لال کے لیے بھی اچار دیتی ٹھکرائن کا ہاتھ نہیں کھلا ٹکڑا پھینک دیا کتے کی طرح ہیرا لال کتا ہی ہو گیا تھا اچار دیا تو ذرا سا سونگ اور چاٹ کر چھوڑ دیا اس کی زبان ہاپتے کتے کی طرح باہر لٹک آئی تھی انسانوں کی زبان اتنی لمبی تو ہوتی نہیں دن بھر گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ اس کے گھر پر لگی رہی دیکھنے والوں کا تانتا لگا رہا موچی دھنک لال نے جھاڑ پھونک کا منتر پڑھا پونڈی گاؤں سے آیا ہوا من راکھن بھگت آٹے کے اندر سے کتے کا رواں نکال گیا سدنا کا جگری دوست بوڑھا تلکیا لوبان اور ارنڈ کے پتے جلا کر تنتر منتر کرتا رہا پھلیا روتی رہی اور خود اپنی تکلیف میں تڑپتی رہی گاؤں کے لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کلیجا کٹنے لگا تھا شام سات بجے ہیرا لال ہاتھ جوڑ پالا گن کر اور گوں گوں کی آواز نکال کر کسی طرح یہ اشارہ دینے میں کامیاب ہوا کہ وہ ٹھاکر ہر پال سنگھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھوں سے ایک فہوش اشارہ کیا دونوں ہاتھوں سے ٹماٹر کا آکار بنا کر اپنے سینے میں لگایا تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتی بیلا کی ماں سمجھ پائی کہ وہ سرلا بیبی سے بھی ملنے کا اشارہ ہے ستر سال کا بوڑھا تلکیا خبر دینے حویلی گیا ٹھاکر ہرپال سنگھ نے سرلا بیبی کو وہاں جانے سے روک دیا کیونکہ آج تک حویلی کا رواج نہیں تھا کہ گھرانے کی کوئی لڑکی گاؤں میں کسی کے گھر جائے خود ان کی بھی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر اندر وہ ڈر رہے تھے ہیرا لال اتنا بھوندو نہیں کہ اسے اپنی زمین اور پھلیا والی بات معلوم نہ ہو شروع ہی سے وہ چھپا اور گھننا رہا ہے کہیں اچانک اس نے انہیں کاٹ لیا تو پاگل کتے کے کاٹے آدمی میں بھی آٹھ دنوں بعد پاگل کتے کا زہر آ جاتا ہے وہ کاٹے تو برہما بھی نہیں بچا سکتا چاہے سوئی نہیں مہا سوئی لگوا لو لیکن گاؤں کا دباؤ تھا لوگ ایسی ویسی بات فوراً سوچنے لگتے ہیں جیسے یہی بات کہ جب تک ہروا زندہ رہا ٹھاکر کی حویلی نے اس کا خون نچوڑا جورو کے ساتھ گلچھرے اڑائے زمین جائیداد لوٹ لی اور اب مرتی بار کوئی جھانکنے تک بھی نہیں آیا لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا چپے آدمی کا دماغ سب سے خطرناک ہوتا ہے پتا نہیں ہروا مرتے مرتے کیا کر ڈالے ٹھاکر کو ہیرا لال کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا درشن دینے جانا پڑا احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور پھیٹے میں پستول باندھ لی تھی کہ کہیں اگر ہیرا لال کاٹنے کے لیے جھپٹا تو سالے کی کھوپڑی توڑ دیں گے اور پستول چلا دیں گے جان بچانے کے لیے اتنا تو قانون بھی قبول کر لے گا پھر گواہی کون دے گا ہرپال سنگھ ہیرا لال کی کھٹیا سے دس گز دور کھڑے ہوئے رام چرن نے ہیرا لال کے کان میں منہ سٹا کر زور سے کہا ٹھاکر آئے ہیں تو ہیرا لال بھونکا تین بار پھر اس نے اپنی گردن ترچھی کی اور کتے کی طرح رونے لگا اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں باہر لٹکی ہوئی زبان لپ لپا رہی تھی وہ ٹھاکر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا اس کی رال نیچے بہ رہی تھی پھر اس نے ہاتھ سے پا لاگن کا اشارہ کیا اور اچانک پلٹی مار کر کھٹیا سے نیچے گر پڑا بھیڑ میں بھگدڑ مچ گئی لوگ بھاگنے لگے پتہ نہیں کس کو کاٹ لے ٹھاکر صاحب کا ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا کمر میں پستول بھی ہے وہ یہ بھول گئے بھاگے دھوتی کا پھیٹا کھل گیا بھگدڑ اتنی تھی کہ وہ کئی لوگوں سے ٹکرائے لیکن ہیرا لال نے کسی کو کاٹا نہیں وہ چوپائے کی طرح ٹھاکر ہرپال سنگھ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا بھونکتا ہوا اور روتا ہوا کتوں کی طرح لوگوں نے دیکھا کہ ٹھاکر صاحب آگے آگے حویلی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے رینگتا ہوا ہیرا لال ہے بیچ بیچ میں وہ بھونکتا اور پھر بڑی ہی دردناک آواز میں رونے لگتا سامنے ایک گڑھا تھا جس میں برسات کا پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا پانی تو اب نہیں رہ گیا تھا لیکن اس میں دلدل اور کیچڑ ہمیشہ رہتی تھی اس میں ٹھاکر ہرپال سنگھ پتیاں اور گوبر پھینکوا کر کمپوسٹ کھاد بنا دیا کرتے تھے کہتے ہیں اس کھاد کے پڑتے ہی کھیت سونا اگلنے لگتے تھے ٹھاکر ہرپال سنگھ کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہیرا لال ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا وہ گھوم کر اس گڑھے کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے انہوں نے ہیرا لال کو وہاں سے اسی طرح پچکارا جیسے کوئی کتے کو للچاتا ہے ہیرا لال نے دردناک لہجے میں آخری بار اپنے بھونکنے اور رونے کی آواز نکالی پھر گھسٹتا ہوا چھ سات فٹ نیچے اس گڑھے میں گر گیا لوگ چلانے لگے ایک دو بار گوگوں کی آواز گڑھے سے اوپر اٹھی پھر سب کچھ شانت ہو گیا ہیرا لال اس کیچڑ میں گر کر دھنس گیا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا ناک میں کیچڑ سانس کے ساتھ بھر گئی تھی اور اس کی سانس بند ہو رہی تھی لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو باہر نکالے آخر بوڑھا تلکیا اور رام چرن گڑھے میں اترے رسی میں باندھ کر ہیرا لال کو اوپر کھینچا گیا وہ ماٹی کا پتلا معلوم ہوتا تھا اس کی موت ہو چکی تھی گڑھے کی دوسری طرف ٹھاکر اور پٹواری کھڑے تھے حویلی کی چھت سے ٹھاکر گھرانے کی سبھی عورتیں اس پورے واقعے کو دیکھ رہی تھیں پھلیا اپنے گھر میں ہیرا لال کی خالی کھٹیا کی بغل میں نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا ہیرا لال شام ساڑھے سات بجے مرا اور گیارہ بجے پھلیا مر گئی پھلیا جب مری تو وہاں بیلا کی ماں اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں جمع تھیں پھلیا کو مرنے سے پہلے بڑی غضب کی پیڑا ہوئی اسے ہیرا لال کے مر جانے کی بات بھی کسی نے نہیں بتائی جب وہ ہروا کی خالی کھٹیا کی طرف دیکھتی تو عورتیں کہتی کہ ہیرا لال کو ٹھاکر نے ہسپتال بھیج دیا ہے پھلیا کا پورا بدن سوجنے لگا تھا اور نیلا پڑنے لگا تھا پونے گیارہ بجے وہ درد سے چھٹ پٹانے لگی بیلا کی ماں نے اسے جبرن کاڑھا پلایا وقت سے پہلے بچہ جننے کی حالت تھی کاڑھا پینے کے دس منٹ بعد ہی پھلیا زور زور سے ہاتھ پاؤں پٹک کر چیخنے لگی اور اسے خون آنا شروع ہو گیا بیلا کی ماں کا کہنا ہے کہ پھلیا کے گرب سے کوئی چار بالٹی خون نکلا ہوگا پوری کوٹری خون سے لتھڑ گئی گیارہ بجے رات جب تالاب کنارے ہیرا لال کی چتا جل رہی تھی اچانک گاؤں کے کتوں نے رونا شروع کر دیا آکاش پر بے موسم کے بادل گھرائے اور پانی برسنے لگا غضب کی گڑگڑاہٹ آکاش میں گونج رہی تھی بجلی کونتی تھی اور جنگل میں سیار بولتے تھے حویلی میں سناٹا تھا ایک آسے بھی پرچھائی سارے گاؤں پر چھا گئی تھی تبھی گاؤں کی عورتوں نے دیکھا کہ پھلیا کے پیٹ سے کالا جھبریلا پیلی آنکھوں والا کتا باہر نکلا اور حویلی کی طرف بھاگ گیا پتہ نہیں اس بات میں سچائی ہے یا نہیں لیکن یہ تو ضرور سچ ہے کہ پھلیا جب مری تو اس نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا اس کا پورا بدن اتنا خون نکل جانے کے باوجود پھولا ہوا تھا اسی رات میں دو ڈھائی بجے ہیرا لال کی چتا کے برابر اسے جلایا گیا ہیرا لال اور پھلیا کے کریا کرم میں حویلی کی طرف سے کوئی نہیں آیا پٹواری بھی نہیں ایسا حویلی گھرانے کا رواج بھی نہیں تھا اس کے بعد کی کہانی ہی اصل کہانی ہے اسے پورے گاؤں کے ہر گھر میں سنا جا سکتا ہے ایک ایک بچہ آپ کو یہ قصہ سنائے گا ہوا یہ کہ ہیرا لال اور پھلیا کی راگ کی اٹھاونی والی رات ہی میں ٹھاکر کے رہائش والے مکان میں آگ لگ گئی پٹواری وہیں رہتا تھا وہ تو کسی طرح وہاں سے بھاگ آیا لیکن اس کے تمام ضروری سرکاری کاغذات جل گئے وہ سر پٹک کر روتا رہا کہ اس کی نوکری اب چلی جائے گی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیکھا اسی گڑھے سے جس میں ہیرا لال گر کر مرا تھا آگ کا ایک گولا لپکتا ہوا اوپر اٹھا اور جا کر پٹواری والے کمرے کے چھپر پر بیٹھ گیا کچھ کا کہنا ہے کہ پٹواری دارو پی کر سگریٹ پیتے پیتے سو گیا تھا اور آگ اس کی رضائی میں سب سے پہلے لگی تھی پٹواری رہائش والے مکان کے جل جانے کے بعد حویلی ہی میں پچھمی کمرے میں رہنے لگا تھا ہیرا لال کے مرنے کی پانچویں رات گیارہ بجے کسی نے ٹھاکر ہرپال سنگھ کے کمرے کا کواڑ کھٹکھٹایا ہرپال سنگھ اٹھے انہوں نے پوچھا کون ہے آواز لگائی مالش کروا لو مالک ٹھاکر صاحب ایک لمحے کے لیے بھول ہی گئے کہ ہیرا لال مر چکا ہے عادتاً انہوں نے دروازہ کھول دیا باہر صرف ٹھنڈی ہوا تھی ہڈیوں کو کپ کپا دینے والی اور انہیں لگا کہ اس ہوا میں کوئی سانس لے رہا ہے ان کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ گگیاتے ہوئے بھاگے اسی رات پٹواری کلبھوشن تیواری کو زوروں کا پیشاب لگا کمرے سے نکل کر دالان پار کرنا پڑتا تھا اور پھر سات سیڑھیوں نیچے زمین آتی تھی سیڑھیاں اتر کر حویلی کی دیوار پر ہی پٹواری دھار گرا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی اس نے گھوم کر دیکھا تو سیڑھی پر کوئی سفید جھک چادر اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا پٹواری نے پوچھا کون ہے رے میں ہیرا لال اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا وہ سفید کھمبے کی طرح ہو گیا تھا اور آسمان تک اونچا ہوتا جا رہا تھا پٹواری کانپنے لگا اس کے ہوش فاختہ ہو گئے وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن گلے سے پتلی سیٹی کی سی آواز نکل رہی تھی اس کا سارا پیشاب پاجامے میں ہی ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا صبح سات بجے اسے اٹھا کر کمرے میں لے جایا گیا تو کمرے میں ٹٹی بکھری ہوئی تھی اور سخت بدبو اٹھ رہی تھی رات میں سیڑھیوں پر گر جانے سے پٹواری کا ماتھا پھوٹ گیا تھا اور اسے تیز بخار ہو گیا تھا وہ پتا نہیں کیا بڑبڑا رہا تھا لوگوں نے کہا اسے سنی پات ہو گیا تھا اگلی رات سے اندھیرا گھرتے ہی گاؤں کو ایک بھاری پرچھائی اپنے نیچے گھیر لیتی تھی حویلی کی منڈیر پر بیٹھ کر گھگھو بھیانک آواز میں گھو گھو گھو بولتا تھا کتے اچانک رونے لگتے تھے اور ہیرا لال کے پچھواڑے رات میں ایک سیار آ کر بولتا تھا سیار کی آواز بالکل آدمی کی طرح ہوتی تھی کچھ کچھ ویسی ہی آواز جیسی ہیرا لال بکریوں کو ہریانے کے لیے نکالتا تھا حویلی کے دروازے اندر سے بند ہو جاتے اور رات بھر وہاں لوگ ڈر سے گھرے ہوئے کسی خوفناک مصیبت کے اندیشے سے کانپتے رہتے رات بھر ساری حویلی میں ہیرا لال کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی وہ ہر جگہ ہانپتا ہوا محسوس ہوتا اتنا ہی نہیں کبھی کبھی ٹھاکر ہرپال سنگھ سنڈاز گھر میں ٹٹی کرنے جاتے تو کوئی باہر سے سانکل چڑھا جاتا اور انہیں دیر تک اس میں بند رہ کر آوازیں لگانی پڑتی ایک رات تو غضب ہی ہو گیا سرلا بیبی کو لگا کہ رات میں کوئی ان کی چھاتی پر چڑھ گیا اور ایسی ویسی جگہ ہاتھ ڈالنے لگا انہوں نے اٹھنا چاہا بولنا چاہا چیخنا چاہا لیکن سب بیکار بدن کا کوئی بھی حصہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا سب سن ہو گیا تھا رات زیادہ بھی نہیں ہوئی تھی کسی نے اچانک ان کے ٹرانزسٹر کی آواز خوب اونچی کر دی اور اس کے بعد جب صبح انہیں ہوش آیا تو ان کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اور رات میں ان کے ساتھ زور زبردستی کر ڈالی گئی تھی بڑے بڑے گنی اوجھا بلائے گئے یج ہون ہوا ساری حویلی میں گنگا جل چھڑکا گیا منتر پڑھے گئے دھوپ اگر بتی لوبان جلائے گئے کئی تانترک تو ٹھاکر صاحب سے روپے اینٹ کر اور بوتل میں ہیرا لال کے بھوت کو بند کر کے بھی لے گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا رات میں کبھی ٹھکرائن اندھیرے میں ہیرا لال سے ٹکرا جاتی کبھی منجلی ٹھکرائن کی ساڑی میں کھانا بناتے ہوئے چولہے کی لپٹ لگ جاتی ٹھاکر اور پٹواری کی باہ میں طرح طرح کے گنڈے تعویذ بندھے رہتے لیکن روز رات میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا سرلا بیبی ہی نہیں منجلی ٹھکرائن اور وملا مالکن کے بھی کپڑے رات میں اتر جاتے اور کوئی سب کچھ کر جاتا ٹھاکر صاحب کے لیے کھانا لگایا جاتا اور جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو انہیں ہر چیز سے فضلے کی تیز بو اٹھتی ہوئی لگتی انہیں الٹی ہونے لگتی دال کا کٹورا خون سے بھرا ہوا دکھائی دیتا بینگن کتے کے سانس میں بدل جاتا صبح اٹھتے تو بستر میں ہڈیاں نکلتی سرلا بیبی کو تو مرگی کے دورے پڑنے لگے اور وہ لگ بھگ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں کبھی کبھی وہ ننگی ہو کر پٹواری کے کمرے میں گھس جاتی اور اس سے لپٹنے لگتیں ٹھاکرائن نے ایک دن اچار کا مرتبان کھولا تو اس میں گوبر اور کیچڑ بھرا ہوا تھا جس جھانپی میں موتی چور کے لڈو تھے اس میں اینٹیں تھیں ایک رات ٹھاکر ہرپال سنگھ کی آنکھ کھلی تو ہیرا لال باقاعدہ مجسم ان کے پلنگ کے سامنے مونڈے پر بیٹھا ہنس رہا تھا اس کے ہاتھ میں سرسوں کے تیل والا کپا تھا اس نے کہا مالش سرکار اور ان کی طرف بڑھا ٹھاکر صاحب بے ہوش ہو چکے تھے وہ بھی بیچ بیچ میں آئیں بائیں بکنے لگتے تھے دھنک لال اور رام چرن کہتے ہیں کہ ایک رات بارہ بجے پتہ نہیں حویلی میں کیا ہو گیا تھا کہ ٹھاکر ہرپال سنگھ باہر دالان میں کھڑے ہو کر دھائیں دھائیں اپنی بارہ بور کی دو نالی بندوق داغ رہے تھے اور پٹواری کلبھوشن تیواری پاگلوں کی طرح چیختا ہوا زور زور سے فرش پر لاٹھی مار رہا تھا دونوں گلا پھاڑ کر ہنکار رہے تھے اور چیخ رہے تھے ہیرا لال کے گھر کے پچھواڑے اس وقت بھی سیار بول رہا تھا آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ حویلی میں زمیندار کے گھر کے لوگ کچھ سنک گئے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا تھا ایک بار پاس کے گاؤں کا کہار شیام لال اپنی زمین کا کوئی مسئلہ لے کر وہاں دھوکے سے پہنچا تو ٹھاکر اسے دیکھتے ہی لٹھ لے کر چیخنے لگے ارے دوڑو ٹھکرائن ہروا آ گیا پتہ نہیں کب ان کا دماغ سنک جائے اور بندوق داغ دیں اس لیے کوئی بھولے بھٹکے بھی حویلی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا چھماہی گزرتے گزرتے حویلی برباد ہو گئی سرلا بیبی کا پیٹ بڑھنے لگا تھا اور انہیں پٹواری اپنے ساتھ لے کر چمپت ہو گیا سنا ہے وہ اپنے ساتھ گھر کے سارے گہنے زیور بھی بٹور لے گئی تھی لوگ کہتے ہیں پٹواری بھلا اس مرگی کی مریض کا کیا کرتا بدماش بھی وہ اصل تھا اس نے زیور ہتھیا لیے ہوں گے اور سرلا بیبی کو دلی بمبئی میں کہیں بیچ دیا ہوگا منجلی ٹھکرائن اپنے میکے چلی گئی تھی اور پھر لوٹ کر حویلی نہیں آئی ٹھاکر ہرپال سنگھ اتنے سارے صدموں سے سوکھ کر کانٹا رہ گئے تھے ہر آدمی سے ڈرتے تھے ان کے رشتہ داروں نے انہیں سمجھا بجھا کر ٹھکرائن اور وملا مالکن کے ساتھ تیرتھ یاترا پر بھیج دیا تب سے آج تک سات سال ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کوئی کہتا ہے وہ سب کے سب سادھو فقیر بن گئے کوئی کہتا ہے کہ ہریدوار میں جس ناؤ میں یہ لوگ سوار تھے وہ ناؤ ہی الٹ گئی اور سب ڈوب گئے حویلی ابھی بھی وہیں ہے اس پر کائی اور گھاس چھا گئی ہے بند دروازوں کے اندر کوئی جھانک کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا کہ ان میں کیا ہے اتنے سال کی سونی حویلی میں بچا ہی کیا ہوگا اب بھی وہاں رات میں گھگو بیٹھ کر گھو گھو گھو بولتا ہے رات برات وہاں سیار کے رونے کی آواز سنی جاتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں ہیرا لال اور پھلیا رہتے ہیں رات میں دونوں پان کھاتے ہیں اور یہاں وہاں تھوک دیتے ہیں پان کی پیک تو دن میں وہاں بہتوں نے دیکھی ہے پتہ نہیں اس پورے واقعے میں سچائی کتنی ہے ہو سکتا ہے اپنے ہی ڈر سے حویلی گھرانہ برباد ہوا ہو انہیں بھرم ہی میں سارا کچھ دکھائی دیتا رہا ہو ان کے بھیتر کا پاپ جاگ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ناچتا رہا ہو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ساری کارستانی گاؤں کے ہری جنوں موچیوں اور بے زمینوں کے لڑکوں کی ہے ہیرا لال کی موت کے بعد نفرت غصے اور بدلے کی بھاونا میں بھر کر انہوں نے ہی یہ سارا بھوتوں کا ناٹک کھیلا اور حویلی کو برباد کر ڈالا یہ لڑکے شہر گھوم آئے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئے ہیں اور پارٹی بازی کرنے لگے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہیرا لال سچ مچ بھوت بن گیا ابھی تک وہ حویلی میں رہتا ہے لوگ حویلی کو بھوتوں کی حویلی کہتے ہیں بہرحال میں نہیں جانتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میں تو ابھی پچھلے دنوں ایک شادی کی دعوت میں رامپور گاؤں گیا تھا حویلی میں نے بھی دیکھی اس میں کبوتر اور چمگادڑ رہتے ہیں بالکل ویران اور سنسان حویلی ہے وہاں جا کر کوئی بھی ڈر سکتا ہے اس کی اینٹیں جھڑنے لگی ہیں جگہ جگہ لمبی لمبی گھاس اگائی ہے کائی جم گئی ہے رامپور کے لوگ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اب بھی پتہ نہیں کون رات میں حویلی کے پچھواڑے بغیچے کو پانی سے سینچ کر ڈبا ڈب بھر دیتا ہے باغیچے میں امرود سنگترے اور جامن کے پیڑ ہیں خوب موٹے اور بڑے پھل ان میں آتے ہیں جنہیں گاؤں کے لڑکے توڑ کر کھاتے ہیں